تقریبی کس کے ساتھ کرے گا شیان ان کے ساتھ کرے گا آیا دن کا کیوں نام لیا جا رہا ہے اور اگر کہو کہ ہاتھ امیر کا مرجع شیان ان ہے کیا ہے تو جناب مانے کے لحاظ سے تو درست ہو گیا کہ اس نے معلوم کیا شیان ان کو اور مخروبی کس کے ساتھ بنایا شیان ان کے ساتھ لیکن لفظوں کے لحاظ سے درست نہیں ہے کہ شیان ان مذکر ہے ہاں ہے سوال سمجھ آیا ہے پھر آج کر رہا ہوں پھر سنو کا ہا امیر کا مرجع کیا ہے اگر کہو کہ ہا امیر کا مرجع آیات نہ ہے تو لفظوں کے لحاظ سے یہ کیا ہے درست ہے کیونکہ آیات جمع ہا نہ وحدہ مون سے چلا جائے گا لیکن معنی کے لحاظ سے درست نہیں ہے کیونکہ اس نے معلوم کیا ہے شاید ان کو لہٰذا مسکری بھی شاید ان کے ساتھ کرے گا نہ کہ آیات گا سمجھ آیا ہے اور اگر کہو کہ اس کا مرجع شے ان ہے تو مانے کے لحاظ سے درست ہے کیونکہ اس نے معلوم کیا شئے ان کو اور مصریبی شے ان کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن لفظوں کے لحاظ سے درست نہیں ہے کہ ہے مدکڑے امیر بولنا ہے سوال سمجھ آیا ہے اس کے دو جواب ہیں کتنے جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ ہاتھ امیر کا مرجع شے ان ہے چاہے رہا یہ سوال کہ شیان مذکر ہاں مانت ہے تو جواب یہ ہے تو شیان بتاویل آیات شیان بتاویل کیونکہ من آیات نا شیان کا بیان ہے نا جو اس سے مقدم ہے جی۔ آیات نا چاہے شیان کا بیان ہے جو اس سے مقدم ہے تو شیان بتاویل آیات ہے اور ہاتھ امیر کا مرجا بن رہا ہے بالکل درست ہو گیا سمجھا نا سر اور جس طرح بعض اوقات <clears throat> ضمیر مونس آ جاتا ہے مرجا مذکر ہوتا ہے تو تم کہتے ہو بتاویل مذکور بتاویل مذکور جہاں مرجا دو ہوتے ہیں ضمیر واحد ہوتا ہے تم کہتے ہو بتاویل مذکور تو یہاں بھی وہی تعویل کریں گے تو شاید بتاویل آیات ہا ضمیر کا مرجع ہے سمجھ رہی ہے بات اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہا ضمیر کا مرجع آیات ہے نا کیا ہے اب سوال ہوگا کہ معلوم تو اس کو شیان ہے تو مسکری بھی اس کے ساتھ کرے جواب یہ ہے کہ وہ ایسا ظالم ہے کہ اس کی مسکری معلومہ غیر معلومہ تمام آیات کے ساتھ ہے اس کی مسکری جو ہوتی ہے معلومہ اور غیر معلومہ تمام آیات کے ساتھ وہ مسکری کرتا ہے اس لیے اس کا مجھے آیات نہ بھی درست ہے اب کرو مانا اور جب کہ خبر پا لیتا ہے معلوم کر لیتا ہے ہماری آیات سے شیم کسی چیز کو اتنا خزہ ہوا بنا لیتا ہے ان کو مسخری کیا ہوا لکھائے اعراض سے بڑھ کر سمرہ محرومین پھر سمرے کا بیان ہے یہ لوگ واسطے ان کے آخرت میں عذاب ان کے نیچے کیا لکھا ہے آفرت میں عذاب ہوگا ضلیل کرنے والا یوں تعین عذاب کیا لکھا ہے یہ عذاب کی تعین عذاب مہین کی آگے ان کے برائے میں دونوں معنی ہوتے آگے اور پیچھے یہاں آگے ہے آگے ان کے جہنم ہے ولا جو نہیں نفی شفاعت قہریہ ہے اور نہیں دفاع کریں گے ان سے وہ اعمال جو وہ کرتے رہے کسی چیز کو کچھ بھی دفاع نہیں کر سکیں گے میری طرف دیکھو ماں کا سبو ہے نا ماں کا سبو جو کچھ وہ کرتے رہے اعمال ان کے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے ماں کا سبو سے کیا مراد ہے اس کے دو قول ہیں ایک قول تو ہے کہ معبودان باطلا کو پکارنا ماں کا سبو سے مراد کیا ہے غیر اللہ کی پکار ان کی منتے دینا ان کے قبروں کے پھیرے دینا سمجھا ہٹے گھٹے دینا یہ جو عمل کرتے ہیں جن اعمال کو وہ موجب رضائے بزرگان و موجب رضائے ہی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کام کریں گے تو بزرگ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور قیامت کے دن بھی ہمیں چھڑوا لیں گے عذاب کے وقت بھی ہمیں چھڑوا لیں گے تو ان اعمال نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا بزرگوں نے ان کو چھڑوایا نہ نیچے آپ کے پاس ماں کا سبو کے نیچے کیا لکھا ہے جی؟ اچھا. دوسرا کال ماں کا سبو کے اندر ہے وہ نیک اعمال اچھے اعمال صدقے دینا زکاتیں دینا نسلیں پڑھنا حج کرنا کیونکہ مشرق کے کوئی نیک اعمال مقبول نہیں ہے اس لیے یہاں بھی تمہارے پاس لکھا ہوگا من اعمال البر لکھا ہوا ہے مہاعنی کا حوالہ ہے جس کا مہا تفکیر کا نام ہے اور نہیں دفاع کریں گے ان سے ماں کا سب وہ امال جو وہ کرتے رہے شرم کسی چیز کو سمجھا جب سی کا ریا اس وقت بنے گی جب پہلی توجہ ہو گئی تو سمجھ رہے ہو پہلی توجہ معبودان باطلا کو پکارنا اور ان کی نظر و نیاز دینا یہ توجہ کرو گے تو نفی کاریاں گی اور نہیں دفاع کریں گے ان سے وہ آمال جو وہ کرتے رہتی تھی چیز کو بلا مت کھا اور نہ وہ ہستیاں جو بنا لی بنا لیا تھا انہوں نے ان کو اللہ کے سوا اور لیا کار ساد سمجھا سی <clears throat> کیوں کار ساد بنا لیا تھا نیچے عبارت ہے کوئی آپ کے پاس لے یش فاؤ فی لہوم یہ تاکہ وہ بزرگ سفارش کریں ان کے لیے اللہ کے ہاں یہانت کے دفاع کرنے میں وہ عذاب المحین کیا ہے عذاب المحین احانت کے ہے سمجھا سی دروازے کھول دو نیچے والے کار ساز تاکہ سفارش کریں وہ ان اللہ کے ہاں بھی دفاع کرنے یہانت کے بلا ہم عذاب عظیم اور واسطے ان کے عذاب ہوگا بہت بڑا عذاب ہوگا بہت بڑا ہودا ہاگا پر چل کا وجہ عذاب چلکا ہے اللہ تو ان کو کیوں عذاب دے گا اللہ نے فرمایا میں نے اتنا عظیم الشان حکم نامہ نازل فرمایا کتاب نازل فرمائی لیکن انہوں نے اس قرآن کی طرف کوئی توجہ نہ کہ یسما آیات اللہ ہے علیہ جو سر مستقبر کا علم یسما قرآن کو سنتے نہیں سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں مسخریاں کرتے ہیں تو پھر عذاب نہ دوں ان کو تو اور کیا کروں سمجھ رہے ہو کیوں عذاب دے رہے یا اللہ اللہ فرماتے ہیں عذاب اس لیے دروں کہ حکم لانے کو نہیں مانتے ہا بج وجہ عذاب لکھا ہے اچھا اور ہاضا کا مشاعرے میں دو قول ہیں ایک تو ہاضا کا اوپر لکھا ہوگا ایل قرآن الجلالین ایل قرآن ایک قول یہ قرآن پاک مراد ہے دوسرا جمی ہو ما زیرا لکھا ہے جو کچھ سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک جو کچھ گزرا ہے سارے کا سارا ہودا ہے عین ہدایت ہے خدا کا مانا عین ہدایت ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے اوپر لکھا ہے اس کا مقتضا یہ ہے اس کا جب یہ عین ہدایت ہے تو پھر اس کا مقتضا یہ ہے کہ ولوین کا فرو تخویف اخروی کیا لکھا ہے تخویف نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو چاہے قلم جیب کا زینت ہے کیا سر لکھو ہمت کرو تخویف اخروی آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہے ہاں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا آیات اپنے پروردگار کی کا لہم عذاب ہمرا منکرین آیات ہمرا منکرین آیات کا ہمرا پھل اور نتیجہ کیا ہے واسطے ان کے عذاب ہوگا مرجن سختی کا علیم دردناک سختی کا علیم دردناک سختی کا دردناک عذاب ہوگا اندر دیکھو یہ لفظ بار بار آ رہے ہیں یسم ویل الکل یسمو غیر یسمو آیات اللہ علیہ ثم یسر مستقبرا کالم یسما فبشر ہو بے عذاب آگے ہے پیدا عالم من آیات نا شہت خدا حد الام عذاب مہین آگے ہے ولا من دون اولیاء عذاب عظیم آگے والذین کفروا عذاب من رجن علیم یہ تو تقرار ہے سارا جی عذابن علیم عذاب محین عذاب عظیم عذاب من رجن علیم یہ بار بار کیوں آ رہا ہے سمجھ رہے ہو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تکرار جو ہے صرف اس لیے ہے کہ چونکہ شرک بہت برا کام تھا اور اس کی سزا بہت بری ہے آگے تو بار بار اس کو ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ خامے اور مخاطب اس سے ہٹ جائے اور دفاع ہو جائے سمجھ رہے ہو جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے جو بات اس کو بار بار کیا جاتا ہے نا کہا جاتا ہے اسی طرح جو بات زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس سے بار بار ڈرایا جاتا ہے تو چونکہ شرک بہت برا کام تھا اور اس کا نتیجہ بھی بہت برا اور گندا تھا اس لیے اللہ نے بار بار ذکر فرمایا تھا کہ بچ جائیں لوگ حاشیے پر جو ادھر ادھر یہ لگ ہوں گے کہیں تکرار آیات حکم و علل کہاں ہے یہ حاشیے پر ہے حاشیے پر فائدہ نمبر ایک جہاں لکھا ہے نا جی دیکھ لو حاشیہ نمبر ایک فائدہ نمبر ایک تکرار آیات حکم و علل نظر آ رہا ہے حکم جو ہے عذاب والا اس کا بھی بار بار ذکر ہے اور اس کی علت بھی کیا ہے بار بار مجبور ہے کہ قرآن نہیں سنتا اراد کرتا ہے اعتراض کرتا ہے کفر کرتا ہے تکرار آیات حکم و علد زیادت تشنیع و تفریح کے لیے ہے زیادہ و تفریح کے لیے ہے زیادہ اس کو گندا کر کے بیان کرنا مقصود ہے تاکہ تقریب آیات سے بچیں تاکہ تقریب آیات سے بچیں تاکہ تقریب آیات سے بچ جائیں بس اللہ الزی سخر البول بارہ دلیل توحید اقلی نمبر دو مالا سبیلی ترقی بلا ہے بولتے کیوں نہیں ہو دلیل توحید اقلی نمبر دو میں پہلے سے ترقی ہے اللہ کی وہ ذات پاک ہے فخارا لکم البہرا حضرت بغیر تو مانا ہوتا ہے تابع کر دیا تمہارے سمندر کو حالانکہ اللہ نے سمندر کو ہمارے تابع کہاں کیا ہے انسانوں کے تابع ہوا ہے سمندر تو یاد کر لو یہ لفظ بار بار آئے گا تابع قدرت کر دیا ہے تمہارے نفے کے لیے تابع قدرت کر دیا ہے تمہارے نفے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت سے تابع کر رکھا ہے تمہارے نفے کے لیے یہ مانا ہے لام نفے کے لیے ہے اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے تابع قدرت کا دیا ہے لکم تمہارے نفے کے لیے البہرا سمندر کو لے تجری الفل کو حکمت تفخیر نمبر ون طریقہ ہے تاکہ چلتی رہے کشتیاں بیچ اس کے بے امر ہی ساتھ حکم اس اللہ پاک والے تب تک نمبر دو میں حکمت تسخیر نمبر دو اور تاکہ طلب کرو تم من فضل ہی اس کے فضل سے اللہ کا فضل طلب کرو بتجارت تجارت ول خوف وے وغیرہ تجارت بل ہاؤس تجارت کے لیے غوطے لگا کر موتی نکالنے کے لیے اور اپنا شکار کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو بھی کام ہو سمجھا نا تجارت بلغو سے اور تاکہ طلب کرو تم اس کے فضل کو والا لکم نمبر تین تیسری حکمت ہے اور تاکہ تم روزی حاصل کر کے اور تاکہ تم روزی حاصل کر کے تشکرون شکریہ ادا کرو تم بس خارا اور تاب قدرت کر دیا واسطے تمہارے نفے کے جو کچھ کے آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ کے زمینوں کے اندر ہے جمی ان سارے کا سارا جمی ان سارا کچھ آسمانوں میں زمینوں میں اللہ نے تمہارے نفے کے لیے اپنی کے تابع کر دیا ہے من ہو سمجھا سارے کا سارا ہارے ہونا اس کا جو من ہو اسی اللہ کی طرف سے ہے یہ سارے کا سارا کس کی طرف سے ہے اے میں نے ہی وحدہ لا شریک نہ ہوں لا شریک فی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آئے اور کسی پیر پیغمبر نبی ولی جن فرشتے نوری ناری خاکی کا کوئی تصرف نہیں آئے بھی جذبات کے ابن کثیر کا حوالہ ہے بے جب بھی جس کے آیات ایک نہیں بلکہ کئی آیات ہیں لقوم مستفیدین من الآیات بس اس قوم کو جو یا تو فکر ہونا غور و فکر کرتے رہتے ہیں یا تو ان کا منع غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے آیات ہیں بس قلعہ آبرو تخویف دنیاوی کیا لکھا ہے دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے پہلے آیت کا مطلب حل کر لو پھر کرنا ان شاء اللہ حضرت فرما دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا یا تو پھر در گزر کر دینے اور معاف کر دینے ان لوگوں کو معاف کر دیا کرے ان لوگوں کو لا یرجون ایام اللہ جو نہیں عقیدہ رکھتے اللہ کے ایام کا جو نہیں عقیدہ رکھتے اللہ کے ایام کا ایام اللہ سے مراد حضرت ایام اللہ سے مراد کیا ہے اصطلاحات جب پڑھی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہو تو ہماری اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تفریح سے دنیا میں لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہتے تذکیر بے ایام اللہ کیا فرماتے ہیں جی، جی، جی، وہاں میں نے سمجھایا تھا آج پھر عرض کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے لا یرجون ایام اللہ ہے اللہ کے دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ سارے دن اللہ کے ہیں سارے دن کس کے ہیں یا کوئی دن پیر فقیر کا ہے سارے دن کس کے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے بنائے ہیں سارے دن تو ایام اللہ کی کیا مراد ہے ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں کسی قوم پر عذاب نازل ہوا اور ان کو تباہ کر دیا گیا اس کو کیا کہا جاتا ہے ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے بھائی کیوں کہا جاتا ہے سارے دن اللہ پاک کے ہیں اس لیے کہ وہ دن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر مزید دلالت کرتے ہیں کیا سمجھ رہے ہو دو دن جو ہوتے ہیں مخصوص جن میں کسی قوم پر کر نہ ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے وہ دن چونکہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر مزید دلالت کرتے ہیں اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے ایام اللہ دیکھو وہ دن یاد کرو جس دن قوم سمود برباد ہوئی جس دن قوم آگ برباد ہوئی انہوں نے توحید کو نہ مانا شرک پر ڈٹے رہے اللہ نے ان کو برباد کر دیا تو وہ دن جو ہے وہ وحدانیت کے دلائل میں مزید ان کو خصوصیت ہے اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے بہرحال دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں کسی قوم پر عذاب آیا نہیں عقیدہ رکھتے ایام اللہ ہے اللہ کے دنوں کا نہیں امید رکھتے یا نہیں ڈرتے اللہ کے دنوں سے لے جا جزیا لے جا جزیا سے پہلے اب اصل کے مقدر ہے جو تخویف ہے دنیا بھی بن رہا ہے لتا ایام اللہ لکھا ہے نہیں لکھا ہاں؟ ہاں، لے جا جزیا کے اوپر لکھو یہ ضروری جا جزیا کے اوپر لتا جنا ایام اللہ یہ لگ ضروری ہے لتا جنا ایام اللہ البتہ ضرور آئیں گے اللہ کے دن ہاں ایسے دن ضرور آئیں گے جن میں عذاب نازل ہوگا اور ان کافروں کو سزا دی جائے گی یہ دنیاوی بن رہی ہے البتہ ضرور آئیں گے وہ دن اللہ پاک کے کیوں لے جا یا قومن تاکہ بدلا دے گے ایک قوم کو بیما قانون یکسبون بدلے ان اعمال کے جو ہیں وہ قسم کرتے ہیں جو عمل کو برے کرتے ہیں شرکیہ کفریا غیر اللہ کو پکارنا ان کی قبروں کے پھیرے اور منٹے ان اعمال کو ان کو بدلا دیا جائے گا سمجھ رہے ہو البتہ ضرور آئیں گے دن اللہ پاک کے تاکہ بدلہ دے دے اللہ کے قوم کو بدلے ان اعمال کے بسبب ان اعمال کے جو ہے وہ کرتے ہیں میری طرف دیکھو بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے مفسرین کرام نے اللہ ان سب کی قبر منور فرما لے کہ یہ آیت منسوخ ہے یہ آیت کیا ہے منسوخ ہے عیسائیت میں ہے نا کہ مومنین کو کہو کہ کفار کو معاف کر دیا کرے وہ عیدائیں میں تکلیفیں دے میں ان کو کچھ نہ کہیں بھئی اس کا ناسخ کون ہے وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ انفال میں انشاءاللہ آئے گا سمجھا حق المشرقین ہے تو بجت تم قاتل المشرقین کما کاتل سمجھا سی جی؟ ستار اور قتل کی جو احکامات آئے ہیں بعد میں ان کے ذریعے یہ معافی والی آیات کیا ہیں کیا ہے منسوخ سمجھ رہے ہو لیکن اس آیت کو منسوخ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں اصل میں مقصد اس آیت کا کیا ہے مقصد اس آیت کا یہ ہے ایک جواب اور بھی ہے وہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ اصل جواب ہوا ہے جو میں اب دے رہا ہوں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے اندر ہر وقت گڑبڑ ہوتی تھی نا مبحدوں کے ساتھ مشرقین کی تو وہ ظالم کیا کرتے مثلا کہیں سے گزر گیا تو گالی دے دی کہیں سے آ رہے ہیں تو اگر کوئی نہ کوئی تانا مار دیا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں تو مومنین کو کہو کہ ان باتوں پر مغموم نہ ہوا کریں بلکہ کے درگرد تو سمجھایا ہے یہاں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آیت کو منسوخ بنانا پڑے یہاں یہ مشقارات کیا کہہ رہا ہوں مشقہ رات چھوٹی چھوٹی باتیں حقیر حقیر باتیں جو ہیں کبھی گالی دے دی کبھی تانا دے دیا کبھی کچھ کہہ دیا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ لاویں اور ان باتوں سے درگزر کرے اور ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں بات گئی ہے اب آیت کو منسوخ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اصل مطلب تو یہ ہے ایک جواب اور بھی ہے جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے بہتر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاف کر دیں کیا مطلب ہے معاف کر دیں سنو بات ان کے ساتھ لڑیں کتاب کریں لیکن کتاب کرنے کا مقصد اپنا غصہ نکالنا نہ ہو اپنا غصہ نکالنا نہ ہو اللہ اللہ مقصود ہو کیا مقصود ہو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں احادیث میں آیا ہے روایات میں کہ آپ جہاد میں مشغول تھے تو ایک یہودی کو کافر کو آپ نے لٹا دیا نیچے نیچے گرا دیا آپ اوپر چڑھ گئے اس کو اور جس طرح ہوتا ہے لڑنے میں اس ظالم نے آپ کے منہ میں تھوک دیا سمجھا اس نے جو آپ کے منہ میں تھوکا تو آپ نے فوراً اسے چھوڑ دیا آپ نے اسے فوراً حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ الٹا اس پر اور زیادہ سختی کرتے اور اس کو مارتے اور قتل کرتے بجائے اس کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا وہ خود حیران ہوا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے بڑی عجیب بات ہے آپ نے فرمایا کہ پہلے میں لڑ رہا تھا اے کلمت اللہ کے لیے اس لیے لڑ رہا تھا اب جب تو نے میرے منہ میں تھوکا ہے تو میرے دل میں غصہ آ گیا تیرے اوپر اب میں اگر لڑتا تو میں اپنے نفس کے لیے لڑتا اے اللہ کلمت اللہ کے لیے نہ لڑتا اس لیے میں نے اب تجھے چھوڑ دیا ہے اب میرا نفس اس کے اندر آ گیا میرا اپنا غصہ اس کے اندر شامل ہو گیا سمجھ رہے ہو نا اللہ یہ نہیں فرماتے کہ لڑو نہیں اللہ فرماتے ہیں لڑو لیکن تمہارے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں تمہیں گالیاں دی ہیں تمہیں ایزا دیا ہیں وہ تم معاف کر دو ان کے لیے نہ لڑو بلکہ اے الماط اللہ کے لیے معاف کرنے کا مطلب ہے کہ ذاتی غصہ ان کو معاف کرو کیا کرو کتاب کی نفی نے سمجھو باپ کتاب کی نفی نہیں ہے لڑنے کی نفی نہیں ہے بلکہ وہ لڑنا جس کے اندر دل کے غصے کی تسکین مقصود ہوئے وہ نہ کرو معاف کر دو اللہ ہی کی خاطر لڑو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کتاب سے منع نہیں کر رہی اس لیے اس آیت کو منسوخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو منسوخ تب بنایا جائے کہ یہ آیت کتاب سے کتاب سے منع کرے تو جب کہا جائے کہ کتاب کا حکم آیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی یہ آیت کتاب سے منع نہیں کر رہی کتاب نفس سے منع کر رہی ہے کہ نفس کے غصے کی وجہ سے نہ لڑو کہ کے لیے لڑو نفس کا غصہ جتنی بھی ہے وہ سب معاف کیا اب دیکھو حاشیے پر یہ عبارت ہے تمہارے پاس کہیں یا نیچے اوپر یعنی وہ انتقام نہ لو جس سے اصل مقصود تسکین غیر قلب ہو نہ کلمت اللہ ہاں؟ تو لکھ لو ہاشی لکھ لو کل لدین پر ہاشی پر لکھ لو عبارت یہ پہلا جواب ہے پہلے یہ جواب ذکر کرنا ہے اس کے بعد دوسرا جو میں نے پہلے سمجھایا ہے لکھ لو یعنی وہ انتقام نہ لو یعنی وہ انتقام نہ لو جس سے اصل مقصود تسکین غیر قلب ہو جس سے اصل مقصود تسکین غیر قلب ہو جس سے اصل مقصود تسکین غیر قلب ہو نہ علائے کلمت اللہ مقصود تسکین غیر قلب ہو نہ علائے کلمت اللہ پہلا جواب کیا آیا کہ یہ آیت کتاب سے منع نہیں کر رہی بلکہ اس کتاب سے منع کر رہی ہے جس میں دل کا غصہ نکالنا مقصود ہو اللہ کی خاطر جو لڑنا ہے اس سے یہ آیت منع نہیں کر رہی اس لیے اس آیت کو منسوخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جواب کیا آیا دوسرا جواب یہ کہ یہاں یا گھروں سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا کریں کبھی انہوں نے گالی دے دی کبھی انہوں نے کوئی اپنا تانا مار دیا کبھی کوئی سوال کر دیا تو ایسی باتوں کو خاطر میں نہ لانے اور ان سے درگزر کریں خام خواہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا وہ نہ الجھا کرے بات تھی کرو من آپ من عمل سوال فل من عمل پر لکھا عید خال لکھا ہے ہاں لہجا جس وجہ عموماً اب قانون آ رہا ہے وہ انسان جو کرے گا کوئی نیک کام سالے سے ہی اپنے نفس کے نشے کے کرے گا اور وہ انسان جو برے کام کرے گا سارے ہاں اوپر اس نفس کے کرے گا اسی کو الا حضرت اس کے بعد یعنی بعد عمل یعنی بعد عمل صرف تمہارے طرف اپنے رب کے انہیں پھیرے جاؤ گے غلط آتے نا بنی اسرائیل کتابہ دلیل نقلی طریقہ ہے دلیل نقلی آئے گی وہ دلیل نقلی آ رہی ہے اور البتہ تاکہ عطا فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب پہلے دن اصطلاحات میں پڑھے ہو سمجھا غلط <clears throat> کتاب ہو حدل بنی اسرائیل اللہ من دونی وکیلا اللہ فرماتے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی تھی اس میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ میرے سوا مشکل کشا حاجت روا اور کوئی نہیں ہے ہاں اور عطا فرمائی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حضرت کیا لکھا ہے یار کتاب پر جی ہاں اول لکھا ہے نعمت اللہ یہ پہلی نعمت ہے اور کتاب سے مراد مخصوص کتاب ہے آسمانی یعنی تورات کتاب یعنی تورات ول حکمہ نمبر دوم اور اور نعمت دوم ہے سمجھا دو معنی لکھے ہوئے ہیں حکم کا معنی جا تو ہوتا ہے حضرت احکام کیا معنی ہوتا ہے احکامات الہیہ کی تعلیم ہم نے ان کو دی اور دوسرا معنی اس کا حکومت بھی ہوتا ہے کیا مانا دو مانے کیے گئے ہیں اور احکامات کا علم ہم نے دیا حکومت دی تیسری نعمت ون نبوت اور نبوت عطا فرمائی اب ون نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے بنی نبی بن گئے سمجھا وہ بنی تو مفول ہے نا جی برکس کا مطلب ہے یعنی ان میں انبیاء پیدا فرمائے یعنی ان ان میں کے اندر نبی پیدا فرمائے ہزار ہاں پیغمبر آئے بنی شہر کے اندر بر اپنا چوتھی نعمت عطا فرمائی ہم نے منت کو یہ بات ہے صاف ستھری چیز ہے صاف ستھری چیز ہے من سلوا وغیرہ لکھا ہے من سلوا وغیرہ پانچویں نعمت اور فضیلت عطا فرمائی ہم نے ان کو اوپر جہان والوں کے جہان والوں پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی حضرت یہاں بھی وہی بات آ گئی جب صبح پا رہے ہو فضل نہ ان کے زمانے کے لوگ مراد ہیں ساری دنیا مراد نہیں ہے لیکن دوسرا مطلب لے لیا جائے تو بالکل واضح ہے فضیلت سے مراد وہ مخصوص نیمتے ہیں سمجھا جو اور کسی کو نہیں ملی ان کے اندر مراد ہے سمجھا سر العالمین اور فضیلت عطا فرمائی ہم نے ان کو اوپر جہان والوں کے وہ آت اور نعمت نمبر چھ ہے اور عطا, عطا فرمائے ہم نے انہیں دی ہم نے انہیں بجینات ان من الامر بجینات کا مانا دلائل ظاہرہ بجینات کا مانا دلائل ظاہرہ دلائل ظاہرہ اور عبارت ہوگی ساتھ ول بجینات ادلائل الدلائل لکھا ہے وجن در جو فی ہے موجات موسا علیہ دلائل مراد مانا ہے اس کا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے موجات بھی اس کے اندر کیا ہیں داخل ہیں دور من والا ہے بینات اور عطا فرمائے ہم نے انہیں دلائل ظاہرہ من الامر من الامر کا خیال کرو من الامر کا من بیمانہ فی ہے من بیمانہ اور الامر کا لام جو ہے یہ اگر مداخلے کے اصل میں تھا فی امر الدین ہے کیا تھا ہاں اور عطا فرمائے ہم نے انہیں دلائل فی امر الدین بیچ معاملے دین کے دین کے معاملے کے اندر حضرت خلاصہ یہ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نعم حصیہ بھی عطا فرمائی کیا چلک بول رہا ہوں نعم حصیہ نعمتیں جو نظر آتی ہیں من سلوا وغیرہ اور نعم مانویہ بھی عطا فرمائی تو ان کے اندر نبی آئے تو نبوت دی اور ان کو علم دیا ہم نے یہ چیزیں عطا فرمائی اور نعمت علمیہ بھی دی نعم حصیہ بھی عطا فرمائی نعم مانویہ بھی عطا فرمائی نعم علمیہ بھی عطا فرمائی نعم علمیہ سے کیا مراد ہے نیام علمیہ سے مراد والے حکم احکام سے مراد ہے احکام اور بینات دلائل اے احکام اور احکام کے دلائل یہ کیا ہے علمیہ نیام حصیہ نیام مانویہ نیام علمیہ ہر شے پر لکھ لو تاکہ یاد رہے لکھ لو لکھ لو نیام حصیہ اول بھی دیکھ نمبر دو نیام مانویہ نمبر تین نیام علمیہ نیام علمیہ میں لیا ہے علمیہ کے آگے حضرت یہ دولت بڑھا دو نیام علمیہ کے پھر دو شعبے ہیں احکام و دلائل احکام و دلائل احکام و دلائل چلو بدر حضرت وہی مسئلہ اب یہ حال شورا والا اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا اور کب ڈالا اللہ فرما کا سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے بنی فلیل کو خطاب دی اور اس میں مسئلہ تھا اللہ تب تخذ خزروں میں تو بعد میں پھر یہودی کیوں بدل گئے گے علیہ السلام کی عبادت کرنے لگ گئے اور کیوں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں سب جائز ہیں جس طرح آج کے مولوی قرآن کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ادھر کہتے ہیں سجا تعظیم بھی جائز ہے اس کی کیا وجہ اللہ نے فرمایا یہ بعد میں گمراہ کن مولوی سمجھا گمراہ کن پیشوا باغی مولوی انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے کہ انہوں نے اختلاف ڈالا ہے اختلاف کس نے ڈالا مولویوں نے ڈالا سمجھ رہے ہو اور کب علم آنے کے جان بوجھ کر جانتے تھے کہ حق یہ ہے پھر بھی اختلاف کیا اور کیا سب زد زد کی وجہ سے سمجھا توحید کے ساتھ تھی کرو مانا فم اختلاف ہوں پس نہ اختلاف کیا ان یہودیوں نے ان بنی اسرائیل نے اختلاف کا زمین کا مرجہ بنی اسرائیل ہے پس نہ اختلاف کیا ان بنی اسرائیل نے مگر بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم علم آنے کے بعد بغ یم نہ ہوں اختلاف پڑ جانے کے درمیان ان کے اختلاف پڑ گئی پڑ گیا پڑ گئی نہ بوجہ مشکوکیت دلائل نہ بوجہ دلائل کی مشکوکیت کی وجہ سے نہ بلکہ محض باغ بہنوں سے پڑ جانے کی وجہ سے انہوں نے اختلاف ڈالا ان ربا کا بے شک رب تیرا بھی عملی فیصلہ کرے گا کے نیچے جو نیچے یاد ہے علمی فیصلہ جو ہے دلائل کا وہ تو ہو چکا ہے کہ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے بات عملی فیصلے کی ہے کہ عملی طور پر فیصلہ کیا جائے تو مشرقین کو تباہ کر دیا جائے مباحدین کو نجات دے دی جائے بے شک رب تیرا عملی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے جو فی ما کانو بیچ ان مسائل کے جو ہیں بیچ ان کے اختلاف کرتے ہیں سمجھا سر والد صاحب رحمہ اللہ نے دو تین سال سکھر بھی دورہ پڑھایا ہے نا دورہ تفسیر کا وہ حضرت حماد اللہ حالد وی رحمہ اللہ تعالیٰ والے صاحب کے جو پیر تھے وہ انتظام کرتے تھے مولوی شیر محمد صاحب تھے اب جو مولوی انور صاحب ہیں انوار العلوم والے ان کے والد تھے مولوی شیر محمد صاحب بڑے عالم تھے بنوری صاحب کے شاگرد تھے ان کے دوست بھی تھے اور حضرت صاحب کے مرید بھی تھے انہوں نے انتظام کیا ہوتا تھا وہاں جاتے تھے پڑھانے کے لیے تو طلبا بھی تو عجیب قوم ہے سمجھا کہ ان کا اختلاف ہو گیا مولوی شیر محمد صاحب کے ساتھ محتمم کے ساتھ تو جب بیٹھتے تھے آپس میں پھر کہتے تھے اختلاف کس نے ڈالا تو وہ دوسرے کہتے مولوی شیر محمد سمجھا پھر دوسرے کہتے تھے اختلاف کب ڈالا تو وہ کہتے طالب علم کے آنے کے بعد ڈالا جی پھر وہ کہتے کیوں ڈالا زد پر جانے کی وجہ سے جی اللہ انجن کا یلری بے شک رات تیرا عملی فیصلہ فرمائے گا درمیان ان کے کیا مت کے دن بیچ مسائل کے جو ہیں بیچ اس کے اختلاف رکھتے ہیں قدرتی باتیں پوچھنے مت تو کی کبھی نہیں بنی یہ بھی عجیب بات ہے سمجھ جالنا کالا شریعت من الامر اب حضرت سورہ حامیم جاسیہ کا مقصودی مسئلہ آ گیا صبح میں نے جس طرح عرض کیا ہے وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے باپ دادے ان کی عبادت کرتے تھے اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کریں گے اللہ نے فرمایا حضرت ہم نے آپ کو ایک واضح شریعت عطا فرمایا آپ نے اس کا اتباع کرنا ہے ان جوہار اور ان نادانوں کے احوا اور خیالات کے پیچھے نہیں لگنا ثم جالنا کالا شریعت من الامر یہ سما تعقیب ذکری کے لیے ہے کے لیے ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان باتوں کے بعد شریعت ملی ہے یہ سما صرف تاکیب ذکری کے لیے کہ اس بات کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ بات بھی سنو کہ کیا ہم نے آپ کو اوپر ایک شریعت کے اوپر ایک شریعت منل امرے منل امرے کا وہی ہے جو ابھی منل امرے گزرا ہے منل امرے کا من بیمانہ فی کرو اور امر بیمانہ دین کرو یا من کو اپنے معنی میں رہنے دو من دین ہے فی دین ہے جو بھی کرو اوپر ایک شریعت سے کس سے امر دین سے دین کے معاملے سے خیال کرو مولویوں ہاں۔ پ اتباع کر اس شریعت کا کس کا اتباع کر اس شریعت کا نیچے لکھا اے اعتقادن عملن تبلیغن اعتقاد عقیدہ بھی وہی شریعت والا اختیار فرماؤ اور عمل بھی اسی شریعت پر کرو اور تبلیغ بھی شریعت کے مطابق کرو اسی شریعت کی فتبے تب اتباع کرو آپ اس شریعت کا سمجھ رہے ہو عبارت دیکھو عبارت اے فتب شری آتا کا لکھا ہوگا ضرور لکھا ہوگا بے ہاتھ نیچے ہاں، لکھا ہوا عبارت بھی بڑی قیمتی ہے لکھو آشے بن ستب شری آتا کا آشیا بن لکھو ہمت کرو کا شری آتا کا ستب آتا کا اچھا دیتا تھا بدلا بل بھگ نا پہلے کبیر کا حوالہ ہے کبیر کا امام راضی رحم اللہ کی عبارت ہے کبیر لیا اب کرو مانا کرو اتباع کرو آپ اس شریعت کا یعنی اتباع کرو اپنی شریعت کا جو ثابت ہے دلائل اور بینات کے ساتھ کبیر کا حوالہ ہے اب اور عبارت جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے اے اتب ما ماں او حیا علئے کا میر ربے کا اتب ما او ہے یا ہاں؟ کا اللہ اکبر کوئی عبارت بھی نہیں ہے لکھو یہ عبارت بھی لکھنی پڑے گی یہ بھی ضروری عبارت ہے اتنا ہے یا الہ کا اتنا ہے یا الہ کا میں ربے کا ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا اعرض عن المشرکین لا الہ الا ہوا اعرض عن المشرکین ابن کثیر ابن کثیر کی بات ماں او ہے یا الح کا میرے کا حضرت آپ کے پاس جو آپ کے پروردگار کی طرف سے وہی کی گئی ہے اسی کا اتباع کرو لا اللہ علاوہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے وہ شریعت یہی ہے وہ شریعت شریت اللہ اللہ وہ مشرق کرنے والوں کے منہ ہاں اتباع کرو آپ اسی شریعت مقدسہ کا بلا تب احوا اللہ دین اللہ لا تب اور نہ اتباع کرو خیالات ان لوگوں کا خواہشات ان لوگوں کی جو نہیں علم رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو بلا تو ہوگا فی عبادت غیر اللہ فی عبادت اللہ کے غیر کی عبادت کرنے کے اندر کسی اور کی اتباع نہ کرو بس ایک اپنی شریعت کا اتباع کرو حضرت احوا اگر احباب عبادت اے آرا الجہال اے الجہال جاہل جو ہیں جاہل مشرق ان کے سیالات جو خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں رول من کا حوالہ ہے اور نہ اتباع کرو آپ خواہشات ان لوگوں کی جو لا لاجالمون نہیں علم رکھتے جاہل مطلق ہے قرآن نہیں جانتے ان کا اتباع نہ کرو لا عالمون پر لکھا جان یعنی المشرقین البی لکھ لو لکھ لو لکھ لو ہمت کرو روپا جگہ پر یہ جان المشرقین اب کرتبی یان المشرقین اب کرتبی لیا ایک مولوی تھا وہ والد صاحب رحم اللہ کا نام کہتا تھا کہ یہ تو ہر جگہ کہتا ہے مشرقین مبحدین مشرقین مبحدین جہاں مجرمین آتا ہے تو مجرمین جہاں متقین آتا ہے وہ مفسرین کرام نے خود وضاحت فرمائی ہے یہ تشریح فرمائی ہے کرو مانا لایال مون وہ لوگ جو نہیں جانتے حضرت یہاں عبارت ہے وہ پڑھوا عبارت ہے جی، جو ہلا لا مون پر جو ہا جو نہیں جانتے جاہل ہیں ان کا اتباع نہ کرو وزال کا اللہ کانو قانو یقوروں اور بین سطور لکھی ہے اور یہ لیے کہ وہ لوگ نبی علیہ و تسلیم کو کہا کرتے تھے الا دین آبائے کا اپنے باپ دادے کے دین کی طرف واپس آ جاؤ لات کا منا کی عبادت کی طرف ان قانو افضل کا وہ تو تجھ سے بڑے افضل تھے سمجھا سمجھتے وہ لوگ کہتے تھے اللہ نے فرمایا خبردار ان لئی لوگ ان کا من اللہ شیا ان شیا بے شک یہ لوگ ہر جتنی دفاع کر سکیں گے تو سے اللہ کے عذاب سے کسی چیز کو اللہ کے عذاب سے یہ کچھ بھی نہیں دفاع کر سکیں گے اگر آپ نے ان کا اتباع کیا تو عذاب نہ بھی ہوگا اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ان ظالمین اور بے شک ظالمین اور بے شک لکھو جان المشرقین شرط کرنے والے بعد ان کے دوست ہیں بعد اس لیے وہ ایک دوسرے کا اچھا کرتے ہیں کرتے ہیں وہ لوگ اور اللہ پاک تو ولی المستقین وہ متولی اور دوست ہے متقین کا سمجھا متقین پر لکھا ہے اشر کا مستقین لکھا ہوا لکھ لو اشر ازاد المصیر اشر کا الزاد المصیر اللہ جو بھی رہ اللہ کی تفصیل زاد المسیر اشر کا از زاد المسیر لیا ہے زاد المسیر کرو نا اور اللہ تبارک بتا وہ دوست ہے متقین کا آگے ہاضا بفا ارولنا سے بہدا میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات سمجھائی ہوئی ہے پھر آج آ گئی ہے سمجھا اوپر دیکھو جو انسان قرآن پاک کا علم حاصل کرے گا تو قرآن اس کے لیے ہودا اور بسائر بنے گا قرآن اس کے لیے کیا بنے گا قرآن کا جو انسان علم حاصل کرے گا قرآن اس کی راہ راست کی رہنمائی کرے گا کیا کرے گا اور بصیرت پیدا ہوگی اس کے اندر کہ یہ صحیح راہ ہے یہ غلط راہ ہے اور پھر جب انسان اس پر عمل کرے گا کیا کرے گا تو قرآن اس کے لیے رحمت بنے گا کیا بنے گا کیوں سمجھو بات ایک انسان قرآن کا علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا جنت میں داخل نہیں ہوگا جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا تو علم حاصل کرے گا تو قرآن بنے گا ہدا اور بسائر کیا بنے گا ہدا اور رہنما اور بصیرت کا ذریعہ پھر جب اس قرآن کے علم پر عمل کرے گا تو پھر قرآن اس کے لیے کیا بنے گا رحمت بنے گا یہ پیچھے بھی گزرا ہے آگے بھی آتا رہے گا بسائر و بسائر ہے نا صحیح ہاگا کا مشاعر ہے تو نیچے لکھا ہے جمی ہو ماں کی دل کا ہوا ہاں اوپر لکھ لو جمی اور ماں دو کیرا لکھ لیا ہے اچھا بسائر اور ہدا کے نیچے علم لکھا ہوا ہے ہاں؟ ہدم کے نیچے لکھا ہے بسائر سے لکیر کھینچ کر وہاں لگا دو تاکہ نشان رہے تو یہ اس کے ساتھ بھی متعلق ہے بسائر اور ہدا دونوں علم ہے دونوں چاہے اور رحمت ان پر عمل لکھا ہے تو آگے آگے رحمت ان پر عمل جو علم حاصل کرے گا اس کے لیے بسائر اور ہدا ہے جو عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے رحمت ہے ایک بات ختم ہوگی اور بات کرو سنو جو انسان قرآن کا علم حاصل کرے گا قرآن اس کے لیے ذریعہ بنے گا الطریق کا کیا ذریعہ بنے گا قرآن اس کو راستہ دکھائے گا کہ یہ راستہ جنت والا ہے اس پر چلو یہ راستہ جہنم والا ہے اس سے بچو سمجھ یہ بات اور پھر جو انسان اس پر عمل کرے گا تو قرآن اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا سمجھے یہ بات جو علم حاصل کرے گا تو قرآن ذریعہ بنے گا دلالت حالت طریق اور اراعت طریق کا قرآن اس کو دلالت کرے گا راستے کا اور جو انسان اس علم پر پھر عمل کرے گا تو قرآن اس کے لیے ذریعہ بنے گا ای خال الصول المطلوب کا ذریعہ بنے گا قرآن اس کے لیے ہدایت کرے گا ای خال المطلوب کے درجے میں خلاصہ یہ کہ بسائر اور ہدا یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے اراۃ الطریق کیا ہے پہلا درجہ اراۃ الطریق اور رحمت یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے ایسال سال مطلوب اس لیے بسائر لکھا ہے درجۂ اول دلالت عالت طریق بسائر پر کیا لکھا ہے پیچھے آؤ نا ابھی تو مانا نہیں کیا تم نے غلط الٹا دیا پہلے بسائر پر لکھا ہے درجہ اولا دلالت اور رحمت ان پر لکھا ہے درجہ ثانیہ لکھا ہے نہیں لکھا درجہ ثانیہ لکھا ہے نا بس ٹھیک اب کرو مانا ہاضا بفا یہ جو کچھ ذکر ہوا سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک یہ سارے کا سارا بسوا دانش مندیوں کا سبب ہے بسائروں کا مانا دریا بصیرت ہے بسائروں کا مانا دانش مندیوں کا سبب ہے بصیرت کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے بصیرت ملتی ہے آدمی کو بصیرت کا ذریعہ ہے دانش مندیوں کا ذریعہ ہے لنگا سے لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے لنچ اگر عام لکھا ہے لکھ لو لکھ لو عام کا کرنا لکھ لو عام لوگوں کے لیے عوام کے لیے یعنی سب کے لیے سب کے لیے یہ اراعت و ترین ہے ذریعہ ہدایت ہے چاہے ذریعہ ہدایت ہے وہ رحمت اور یہ حضرت دوسرا درجہ ہے اور چاہے اور رحمت ہے رحمت ان کی تنوین تعلیم کی ہے بہت بڑی رحمت ہے کیا ہے بہت بڑی رحمت ہے مستفی دین من القرآن کا مستفی دین من القرآن لکھا ہوا لکھا بس ٹھیک ہے بس قوم کے یوں قانون جو یقین کرتے ہیں بس ام حسب الذین شہ یہ زدہ ہے کیا ہے مشرقین مکہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہے قیامت دنیا کے اندر ہم عیش و عشرت کر رہے ہیں قیامت نہیں ہے والا ابل جہ کو حسن بال فرض اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے یہ بزرگ یہ ہمارے پیر ہمیں جنت دلوا دیں گے سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ متقین اور مشرقین سب برابر رہیں گے ان کا مرنا جینا برابر ہوگا یہ بالکل غلط ہے سمجھا یہ بات ایسے نہیں ہے دنیا کے اندر جو عائش کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں آخرت کے اندر عائش جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے ہم ہاتھ دینا کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے ایج تارا شس خجے آج اے بے مانا ایک تاسابو تارا سو بے مانا ایک تا تھا میں ہے جو کرتے رہے سیاحت برے کام برے کام کرتے رہے سیاحت کا لفظ تو عام ہے تمام گناہوں کو شامل ہے لیکن یاد کرتا ہوں یہاں گناہوں سے مراد شرک و کفر والے گناہ ہے کون سے مراد ہے لکھو سیاحت کے نیچے شرک و کفر شرک و کفر مراد ہے عام گناہ مراد نہیں ہے کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو کرتے رہے اصیات برے کام کفر کو رہے انجال ہوں کہ کر دیں گے ہم ان کو کل دینا مصر ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیے اچھے ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے سوا ان کیا سوا سوا ان ان منصوب ہے نا نہیں یہ کیوں منصوب ہے یہ بدل بن رہا ہے کل دینا کے کاسٹ کلبدینہ کا بے معنی مثل ہے کل کا کا بے معنی مثل ہے تو اس طرح وہ مبدل من ہوا ہے اور سوال اس سے کیا ہے اور کلبینہ کا بے معنی مثل یہ منصوب ہے منصوب تو اس لیے کہ نہ جانا کا مفعول ہے دوسرا سمجھ رہے ہو یہ کہ کریں گے ہم انہیں مثل ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھے یعنی برابر جانی برابر مہیا ہوم و ممات ہوم مہیا ہوم و ممات ہوم یہ ماتو ماتو مل کر سوال کا فائل ہے جانی یعنی برابر ہوگا جینا ان کا اور مرنا ان کا ان کا جینا ان کا مرنا برابر ہوگا یہ بات یہ بات نہیں ہوگی برابر نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو مشرق و کافر ہمیشہ شرک کے اندر ہوتا ہے اللہ کی بغاوت کے اندر ہوتا ہے اور مومن موحد ہر وقت توحید میں اللہ کی رضا کے نیچے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کافر مشرق جہنم کے اندر اور مومن کے اندر نہ زندگی برابر ہے اور نہ موت برابر ہے یہ کر دیں گے ہم ان کو مثر لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھا برابر یا یعنی نہیں برابر ہوگا جینا ہوں اور مرنا ہوگا نہیں نہیں برابر نہیں ہوں گے سا یا کو بڑا برا ہے وہ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں سمجھ رہے ہو وہ خلق اللہ حسم آواز بالحق پہلے تو کلو الفی ماں کا سبق دلیل توحید اقلی نمبر تین طریقہ ہے یہ دلیل توحید اقلی نمبر تین ہے اور یہ مقبل کی علت بھی ہے پہلے مانا کر لو اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو سمجھا سی بالحق کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے بالحق کے زمانہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے اجل اظہار لے اجل حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا والے جزا اور تاکہ بدلہ دیا جائے تجزا کا لکھا ہے تخویف اخروی کا لگا ہے عورتوں دیا جائے ہر نفس ان اعمال کا جو وہ کرتا رہا ہر نفس اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے میری طرف دیکھو کس طرح کی لگ ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان و زمین بنائے ہیں اپنی قدرت و حدانیت کو بتانے کے لیے نمبر دو اس لیے کہ اس جہان کے اندر جو آدمی عمل کرے کیا مت کو کیا دیا جائے بجرا دیا جائے تو جب اعمال برابر نہیں ہے تو جزائے اعمال بھی برابر مشرق و مبحد کے جب اعمال ایک نہیں ہے بلکہ مختلف ہیں تو جزا بھی کیا ہوگی مختلف ہوگی یہ علت ہے اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس و نامال کا جو وہ کرتا رہا سمجھا سی وہ لا لال اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے اس جزا میں اس میں جزا سمجھی جاتی جزا میں کبھی ظلم نہیں کیے جائیں گے افرائے خدا اللہ ہو ہوا ہو پھر گجر آ گئی ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن مقدس نازل فرمایا ان لوگوں نے قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں کی پیغمبر علیہ السلام کی طرف کوئی توجہ بلکہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا کہ خواہش کہتی ہے کہ لات کی عبادت کرو تو لات کی عبادت کرتے ہیں خواہش کہتی ہے عزا کی عبادت کرو تو عزا کی عبادت کرتے ہیں خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کتاب اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے افر رہے تھا ارے بس دیکھا تو نے اس انسان کو جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو سمجھا تھی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا کیا مطلب ہے اوپر نیچے عبارت ہوگی یعنی جو جی میں آتا ہے یعنی جو لکھا ہوا ہاں ہاشے پر نیچے نیچے ہاشیہ نمبر دو ہے ہاشیہ نمبر دو دیکھو دوسری سطح میں مل گیا ہے یعنی جو جی میں آتا ہے علمن و عملن اس کا اتباع کرتا ہے سمجھا علمن عملن ہر لحاظ سے اسی کا اتباع کرتا ہے اور پیغمبر اور کتاب کا اتباع نہیں کرتا اور اوپر جو عبارت لکھی ہے نا جی زجر کی تقریر ہے یعنی اپنی خواہش کے تابع ہو کر سوائے دلیل عقلی اور نقلی کے غیروں کو پکارتا ہے سمجھ رہے ہو غیروں کو پکارتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے وہ خواہش شیطان ہے آگے تعید بھی کہیں یہ تو اون اللہ شیطان مریدا خیر من اللہ اللہ علم اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ پاک نے اوپر علم کے اعلیٰ اعلیٰ علم حضرت اس کی دو ترکیبیں ہیں کتنی ترکیبیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ ہو فائل سے حال بن رہا ہے جب سے حال بن رہا ہے اللہ ہو فائل سے گمراہ کر دیا اس کو اللہ پاک نے حال ہونا اس اللہ پاک کے اوپر علم کی ہے اللہ پاک کو علم تھا کہ یہ شکری ہے اور یہ بد ہے اس لیے وہ گمراہی کی طرف چلا گیا دوسری ترکیب یہ کہ اعلیٰ علم جو ہے یہ مفعول سے حال بن رہا ہے اللہ اللہ کی ہو زمین سے حال بن رہا ہے گمراہ کر دیا اس کو اللہ پاک نے حال ہونا اس بندے کا جو اوپر علم کے ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے پھر بھی وہ دوسرا غلط راستہ اختیار کر رہا ہے کرو مانا اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ پاک نے اوپر علم کے جانتے ہوئے سمجھ رہے ہو کہاں ہے فرماتے ہیں وہ خاتمہ اور مہر لگا دی اس کے کانوں اور اس کے دل پر اور کر دیا اس کی آنکھ پر پردہ یہ مور جباریت کا ذکر ہے اطلاعات کے اندر تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہوں اگر ان شاء اللہ سورج میں ختم اللہ کا عرض کروں گا سمجھا دی ہے تب کون ہدایت دے دے بعد گمراہ کرنے اللہ پاک کے اللہ کا گمراہ کرنے کے بعد ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے افلا اذر ان بیانات کو سن کر بھی لکھا ہوا ان بیانات کو آیا پتنی نصیحت حاصل کرتے ہو تم ما حیات دنیا نمو تو نہ یہ شکوا ہے اور منہ کے لیے باس کا ذکر ہے اور حضرت حقیقت میں یہ ماقبل کی علت ہے ماقبل میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آخرت کا منکر ہے کیا ہے بھائی جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے آخرت میں جانا ہے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اپنے ہر ہر قول و فیل کا حساب دینا ہے تو وہ تو ڈرے گا اور اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرے گا اور جس آدمی کا یہ عقیدہ کہ کی ہے ہی نہیں دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا وہ تو اپنی مرضی کرے گا نا جی تو یہ گویا ماکبل کی لت ہے پہلے ترجمہ کر لو وہ کالو اور کہتے ہیں یہ لوگ منکرین نے بات لوگ کے منکر ہیں دوبارہ زندہ ہونے کے ماہ نہیں ہے یہ زندگی مگر زندگی ہماری دنیا والی بس دنیا والی زندگی ہے بعد والی کوئی زندگی نہیں ہے نموت و نحیا یہی ایک ہی مرنا مریں گے ہم یہی ایک ہی مرنا مریں گے ہم اور یہی ایک ہی جینا جیئیں گے ہم ایک ہی مرنا مریں گے ایک ہی جینا جیئیں گے اور کوئی زندگی نہیں آئے وما یو لے کو نا علت ہے کیا علت اس لیے کہ نہیں ہلاک کرتا ہمیں علت دارو مگر زمانہ لکھا مگر گردش ایام گردش ایام کی رہے ہو ہاں، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے گردش ایام یہ آنا جانا مزی جو یہ ہمیں ہلاک کر رہا ہے اس آیت کی مفصل بحث مسئلہ الہ میں گزر چکی ہے سمجھا بہت بڑی بحث تھی کافی لمبی کہ تم کہتے ہو کہ مشرقی نے مکہ داری نہیں تھے خدا کے قائل تھے اور ابھی آیات بھی پیچھے گزری ہے پچھلی صورتوں کے اندر والا خالا اللہ اللہ کو وہ اپنا خالق مانتے تھے مدبر امور مانتے تھے امور میں متصرف مانتے تھے تو پھر وہ کس طرح خدا کے منکر بن گئے یہ آیت تو کہتی ہے کہ وہ خدا کے منکر ہیں مما تو جواب مسئلہ میں پڑھ رہے ہو کہ سنو بات داری دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک قسم ہے دہریا دوریا وہ لوگ جو دہر کی تاثیر کے قائل ہیں خدا کے منکر ہیں دہر کی تاثیر کے قائل اور خدا کے وہ ہے دہریا دوریا اور اصل دہری وہی ہے دوسرے ہیں دہریا غیر دوریا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائل ہیں اللہ کے لیکن موت اور مصائب کو دہر کی طرف سے سمجھتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے ریچا ہے قائل ہے خدا کو مانتے ہیں لیکن موت اور